السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر 1319 شیطان سے بچنے کا نبوی نسخہ حضرت عبداللہ عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوتے تو یہ دعا پڑھتے پڑھیے میرے ساتھ اعوذ باللہ العظیم وب ہل کریم و سلطان ہل قدیم مین شیفان وجیم یہ چار جملے ہیں اسے یاد کر لو نمبر ایک اعوذ باللہ العظیم نمبر دو وب ہل کریم نمبر تین وسلطان ہل قدیم نمبر چار مین شیفان رجیم جب یہ دعا پڑھی جاتی ہے تو شیطان کہتا ہے کہ مجھ سے یہ شخص پورے دن کے لیے محفوظ ہو گیا شیطان کے شر سے مسلمان بچ جاتا ہے یہ حدیث ابو داود میں ہے اس لیے یہ دعا یاد کر لو مقدر میں ہوا تو ایم ایس بن کے آ جائے گا مقدر میں نہ ہوا تو میرے بھائی اتنا تو یاد کر لو یار بہت آسان دعا ہے چار جملے ہیں اور اگر کسی کو اللہ توفیق دے کسی اچھے آدمی سے لکھوا کر مسجد میں ہی لٹکا دو تو آدمی پڑھتے ہی داخل ہوتے ہی پڑھ لے ہوئے لیکن کسی اچھے عالم سے لکھوائیے بھائی جو جملے میں نے کہی وہی وہی وہی لکھنا اور پھر اس کی فضیلت بھی لکھ دینا ابو داؤد کا حوالہ بھی لکھ دینا اور اس کا ترجمہ بھی میرے ساتھ پڑھ لو پڑھو میرے ساتھ ترجمہ میں عظمت والے اللہ کی اور اس کی کریم ذات کی اور اس کی نہ ختم ہونے والی بادشاہت کی پناہ لیتا ہوں شیطان مردود سے یہ میں نے حدیث کا وہ دعا کا ترجمہ کر دیا یہ اس لیے یہ دعا یاد کرنے کا اہتمام کیجئے اب میرے ساتھ پڑھ اللہم اللہ الحق حق ورژن ن و ارن الباطل باطل باپ ورژن جیتی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جملے نکلے ہوئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت مانگتے تھے یہ دعا اس کا ترجمہ نہیں میں کر رہا ہوں کہ اللہ سیدھا راستہ بتا اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دے اور ٹیڑھا راستہ بھی بتا اور اس سے بچنے کی توفیق دے یہ حدیث کی دعا ہے اسے مانگتے رہنا چاہیے میں دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ ایسا ایمان دے جس کے بعد کفر نہ ہو اور ایسی ہدایت دے جس کے بعد گمراہی نہ ہو اور اللہ ایسا علم دے جس کے بعد جہالت نہ ہو اور اللہ ایسے ذکر دے جس کے بعد غفلت نہ ہو اے اللہ ایسی روشنی دے کہ جس کے بعد اندھیرا نہ ہو اور اے اللہ ایسی عزت دے جس کے بعد ذلت نہ ہو اے اللہ ایسی رضا دے جس کے بعد ناراضگی نہ ہو اے اللہ ایسی رحمت دے جس کے بعد عذاب نہ ہو اے اللہ ایسی کامیابی دے جس کے بعد ناکامی نہ ہو اے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی ذلت سے بچا اور اے اللہ اگر ہمارے گنا بڑھ گئے تو کیا ہوا ہم میں جانتا ہوں کہ آپ کی معافی میرے گناہوں سے بھی بڑی ہوئی ہے اے اللہ ہمارے لیے گنا چھوڑنا مشکل ہے مگر آپ کے لیے چھڑوانا تو آسان ہے اے اللہ گناہوں سے بچنے کی تو ہم سب کو توفیق عطا فرما آمین آمین السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمين